دوسروں سے استغفار کرانا اللہ تعالی ایمان کو ہمارے دلوں میں اتار دے اب ایک بات سنیں جن حضرات نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا انہیں تابعین کہتے ہیں ان تابعین حضرات کے سردار کون تھے سید الطابعین حضرت سیدنا اویس رضی رحمۃ اللہ علیہ کئی اور حضرات کا نام بھی آتا ہے مثلا حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دراصل کوئی علم میں سردار تھا کوئی زہد اور تقوا میں اور کوئی کسی اور میدان میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ خیر الطابعین تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور والدہ کی مجبوری اور خدمت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے ان کا مقام بہت اونچا اور قصہ بہت میٹھا ہے اسی میں گم نہ ہو جاؤں اصل بات عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی علامات بیان فرمائیں اور فرمایا اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے بھی استغفار کرائیے اور میری امت کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بڑی محنت سے ان کو ڈھونڈ لیا اور ان سے اپنے لیے اور امت کے لیے استغفار کرایا تھوڑا سا سوچیں استغفار کتنی بڑی چیز ہے حکم فرمانے والے کون ہیں جن کو حکم فرمایا جا رہا ہے وہ کون ہیں اتنے عظیم خلیفہ ایک فقیر کو سال ہا سال سے ڈھونڈ رہے ہیں کیوں تعویذ کے لیے نہیں صرف استغفار کرانے کے لیے حالانکہ بخشے بخشائے تھے جنت کے بشارت یافتہ تھے اور عظیم فضائل کے مالک تھے مگر استغفار تو استغفار ہے اس سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ استغفار پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مقربین سے اپنے لیے استغفار کرایا جائے اور خود بھی دوسروں کے لیے استغفار کیا جائے میں استغفار کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور سب مومنین اور مومنات کے لیے أستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات